السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہنستے مسکراتے پیارے پیارے ہوشیار سمجھدار چمکتے دمکتے ساتھیوں کہانی زمانے کی جانب سے خوش آمدید جہاں آپ سنتے ہیں روزانہ رنگ برنگی نئی پرانی ہستی ہساتی سیکھتی سکھلاتی سچی خیالی تاریخی قرآنی مزیدار کہانیاں آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں ارے کہانی سننے سے پہلے کون سے کام کرنے ہوتے ہیں جی تمام کام اچھے طریقے سے مکمل کر لینے ہوتے ہیں یعنی کہ اگر کسی بڑے نے آپ سے کچھ کہا ہے اور اگر آپ نے نماز ابھی نہیں پڑھی یا قرآن کا سبق یا اسکول کا کام اور اگر کسی کو آپ کی مدد کی ضرورت ہے اور جہاں بیٹھ کے یا لیٹ کے یا کھڑے ہو کے آپ کہانی سن رہے ہیں کیا وہ جگہ صاف ستھری ہے جی اب آتے ہیں آج کی کہانی کی جانب آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں ایک لوک کہانی اور لوک کہانی کون سی ہوتی ہے یعنی کہ مختلف ملکوں میں جو کہانیاں پرانے زمانے سے چلی آ رہی ہوتی ہیں آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں پرتگال سے ایک کہانی کہانی کا عنوان ہے گدھے کے کانوں والا شہزادہ کیسا شہزادہ تھا سنتے ہیں ایک بادشاہ کے پاس کوئی اولاد نہ تھی اسے بچوں سے بہت پیار تھا وہ چاہتا تھا کہ اس کے ہاں بھی کوئی پیارا سا بچہ ہو جو سارے محل میں کھیلتا پھرے آخر اس نے پریوں سے مدد چاہی وہ جنگل میں گیا وہاں تین پریاں رہتی تھیں اس نے جب ان سے بات کی تو پریوں نے کہا کہ ایک سال کے اندر اندر تمہارے ہاں ایک شہزادہ پیدا ہوگا بادشاہ یہ سن کر بہت خوش ہوا محل میں آ کر اس نے ملکہ کو یہ خوشخبری سنائی سارے ملک میں خوشیاں منائی گئیں اور پھر پورے ایک سال اور ایک دن کے بعد بادشاہ کے ہاں بیٹا پیدا ہوا بہت ہی خوبصورت سا پیارا سا شہزادہ رات کو تینوں پریوں نے آ کر شہزادے کو تحفے دیے پہلی پری نے کہا تم دنیا کے سب سے خوبصورت شہزادے ہوگے دوسری پری نے کہا ہاں تم دنیا کے سب سے عقلمند اور نیک دل شہزادے ہوگے تیسری پری نے سوچا کہ ان پریوں نے دنیا کی تمام خوبیاں شہزادے کو دے دی ہیں ایسا نہ ہو کہ یہ مغرور ہو جائے اس نے کہا شہزادے تمہارے گدھے کیسے کان ہوں گے تاکہ تم مغرور نہ ہو جاؤ اس کے بعد تینوں پریاں غائب ہو گئیں شہزادہ بہت خوبصورت عقل مند اور نیک دل تھا لیکن اس کے ساتھ ہی اس میں ایک ایپ بھی تھا اس کے کان گدھے کیسے تھے لمبے لمبے اور بھدے بادشاہ نے اس ڈر سے کہ کہیں لوگوں کو معلوم نہ ہو جائے بہت دنوں تک شہزادے کی حجامت ہی نہیں کروائی لیکن ایک نہ ایک دن تو اس کی حجامت تو ہونی ہی تھی آخر بہت سوچ سوچ کے بادشاہ نے ایک نائی کو بلوایا اور اسے محل ہی میں رکھ لیا اس کا کام یہ تھا کہ وہ صرف شہزادے کے بال کاٹے گا اور کسی کو یہ نہیں بتائے گا کہ اس نے کیا دیکھا ہے نائی بہت خوش تھا اس نے وعدہ کیا کہ وہ کسی کو شہزادے کے بارے میں کچھ نہیں بتائے گا لیکن شہزادے کے لمبے کانوں کا راز اس کے سینے پر پتھر کی طرح رکھا ہوا تھا اور وہ چاہتا تھا کہ یہ راز کسی کو بتا کر اپنے دل کا بوجھ ہلکا کر لے آخر ایک دن تنگ آ کر وہ ایک فقیر کے پاس گیا اور اسے ساری بات بتا دی فقیر نے کہا جنگل میں جا کر ایک گڑھا کھودو اور اس گڑھے کو سب کچھ بتا دو اس طرح تمہارے دل کا بوجھ ہلکا ہو جائے گا نائی نے جنگل میں جا کر گڑا کھودا اور گڑے کو سارا راز بتا دیا اس کے بعد اس کے دل کا بوجھ ہلکا ہو گیا اور وہ خوش خوش محل میں واپس آ گیا اب ایک عجیب بات ہوئی جس جگہ نائی نے گڑھا کھودا تھا وہاں ایک سرکنڈا اگایا اور وہ روز بروز لمبا ہوتا گیا ایک دن ایک گڈریا ادھر سے گزرا اس نے اتنا لمبا سرکنڈا دیکھا تو اسے کاٹ کر بانسری بنا لی جب وہ بانسری بجاتا تو اس میں سے آواز نکلتی یہی کہے ہر ایک زبان شہزادے کے گدھے کے کان ہوتے ہوتے یہ خبر سارے شہر میں پھیل گئی یہاں تک کہ بادشاہ کو بھی پتہ چل گیا اس نے گڈریے کو محل میں بلایا اور اپنے سامنے بانسری بجوائی گڈیری نے جیسے ہی بانسری بجائی اس میں سے آواز آئی یہی کہے ہر ایک زبان شہزادے کے گدھے کے کان بادشاہ یہ سن کر غصے میں آ گیا اس نے سوچا یہ بات سوائے نائی کے اور کسی کو معلوم نہ تھی ضرور اسی نے گڈریے کو بتائی ہوگی بادشاہ نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ فوراً نائی کی گردن اڑا دی جائے یہ سن کر شہزادہ آگے بڑھا اور ہاتھ باندھ کر بولا حضور آپ بیچارے نائی کو سزا کیوں دے رہے ہیں اس نے سچی بات کہی ہے آپ نے جو کچھ اتنے دن تک چھپائے رکھا ہے اب اسے لوگوں کو دیکھنے دیجیے خدا نے چاہا تو میں اس ایپ کے ہوتے ہوئے بھی اپنی رعایا کا محبوب بادشاہ ہوں گا یہ کہہ کر شہزادے نے ٹوپی اتار دی بادشاہ کا دل نرم پڑ گیا اس نے نائی کو اسی وقت معاف کر دیا اور پھر ایک عجیب بات ہوئی شہزادے کے گدھے کے سکان غائب ہو گئے اور ان کی جگہ انسانوں کے سکان آ گئے اصل میں بات یہ ہوئی کہ شہزادے کی سچائی اور نیکی کو دیکھ کر تیسری پری کو معلوم ہو گیا تھا کہ یہ شہزادہ مغرور نہیں ہوگا اس نے اپنی بدعا واپس لے لی تھی اور یہاں ہوئی ہماری کہانی ختم یہ تو صرف ایک کہانی ہی تھی کیونکہ نہ پریاں ہوتی ہیں اور نہ ہی شہزادہ ہوتا ہے گدھے کے کان والا لیکن سچے لوگ ہوتے ہیں اور سچا ہی رہنا چاہیے کل آئیں گے انشاءاللہ ایک اور نئی کہانی کے ساتھ ہر نماز کے بعد اپنے لیے تمام مسلمانوں کے لیے اور پاکستان کے لیے دعا کرنا مت بھولا کیجیے اللہ حافظ